حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حیائی جس چیز میں بھی ہو اسے بدنما کر دیتی ہے اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے خوشنما کر دیتی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پچاسی